کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو